یارب یارب یہ میری تمنا ہے مر جاؤ مدینے میں یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں آقا کے چراغوں میں سورج کے ستاروں میں آقا کے چراغوں میں سورج کے ستاروں میں یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں آقا کے چراغوں میں سورج کے ستاروں میں آقا کے چراغوں میں سورج کے ستاروں میں یہ میری تمنا ہے مقبور ہواؤں میں دلچسپ نظاروں میں مقبور ہواؤں میں دلچسپ نظاروں میں یارب مجھے پہنچا دے پر کیف بہاروں میں یارب مجھے پہنچا دے پر کیف بہاروں میں دل میرا مجلہ ہو تن میرا ہو دل میرا مجلا ہو تن میرا ہو پھر مرضی مولا ہو انوار کے داروں میں یہ میری تمنا ہے ازکار و عبادت ہو دن رات حلاوت ہو ازکار و عبادت ہو دن رات حلاوت ہو پرسوز تلاوت ہو قرآن کے پاروں میں پرسوز تلاوت ہو قرآن کے پاروں میں محجور میرا تن ہے دل میرا معلق ہے محجور میرا تن ہے میرا معلق ہے تیبا کی ازانوں میں کے کناروں میں تیبا کی ازانوں میں کے کناروں میں یہ میری تمنا ہے خوشبو کی ہوائیں ہیں رحمت کی گھٹائے ہیں خوشبو کی ہوائیں ہیں رحمت کی گھٹائے وہ گنبد خزرا ہے موجود بہاروں میں وہ گنبد خزرا ہے موجود بہاروں میں تیبام رضا دیکھو آداب وفا سیکھو تیبام رضا دیکھو آداب وفا سیکھو پوشیدہ چراغا ہے گلشن کے شراروں میں پوشیدہ چراغا ہے گلشن کے شراروں میں یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں آقا کے چراغوں میں سورج کے ستاروں میں آقا کے چراغوں میں سورج کے ستاروں میں یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں یہ میری تمنا ہے مر جاؤں مدینے میں آقا کے چراغوں میں سورج کے ستاروں میں آقا کے چراغوں میں سورج کے ستاروں میں کے چراغوں میں سورج کے ستاروں میں